شرو اللہ تعالیٰ جڑو بے بہا مہربان مچرے مالو ہے قاسین آیات القرآن مبین یہ قرآن ہی تو ایک واضح کتاب کی آئے تھے ہدن و بشرال مؤمنین مومن واسطہ ہدایت سے خوشخبری ہیں الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون جڑا نماز قائم کریں تو زکاة ادا کریں اور آخرت پر یقین رکھیں اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ بے شک جڑا لوگ آخرت نہ نہیں منتا اونے انہوں کا عمل انہوں کی نظرہ میں سونوں بنا کے دستے آئے پھر وہ پمل پوسا کھاتا پھر رہے آئے أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون یہی وہ لوگ ہیں جن وقت مجھ پیڑو عذاب ہے تو آخرت میں اسا لوگ کی کٹا مریں گا وَإِن إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم تو بے شک تونا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن اس کی طرفوں دیتو جا رہے ہوئے جڑو مجھ حکمت آلو جان نالو ہے اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا آتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون چیتو کرو جد موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کارانا نہ کیوں تھو منہ ایک آگ دسی ہے ہوں ہونی اتو تھارا کول ہے کئی خبر لے آؤں یا ہوں تھارا واسطہ کوئی تختو انگارو لے آؤں گو تانجے تم سیکھ سکیں فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين پھر جس ویلے میں ات آیا آواز آئی جے برکت ہے جے, جے بابرکت ہے وہ جڑو اس ماں ہے تو جڑا اس کے آسے پاسے ہیں تو پاک اللہ تعالی جڑو سارا جہان وہ رب ہے یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم اے موسیٰ علیہ السلام بے شک ہوئیں غالب تے حکمت اللہ ہوں وَأَلْقِ عَصَاكَ فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون تم اپنی سوٹی زمین ور سٹ چھوڑو پھر جد انہوں نے سوٹی نا سب پاروں علتان تک دیکھو وہ کنڈ پھیر گئے نس پیا تو پیشہ مڑ گئے تکیو بھی نہیں حکم گو اے موسیٰ علیہ السلام ڈرو نا یقین رسول میری بارگاہ میں ڈریا نہیں کرتا اللہ من غلب ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور الرحیم و جس نے ظلم کی ہوئے پھر جے وہ بدی تے بعد اس نے نیکی نال بدل شوڑا ہے تاتے ہوں بخش نالو مجھ مہربان ہوں وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ قوما اپنو ہاتھ میں رکھو وہ کسے بیماری تھی بجن چٹو چمکیلو ہو گئے نکلے گو تو نو موجزہ لے گئے پھر آؤں تو اسی قوم کو لے جاؤ واقعی واہ بڑی نافرمان قوم ہے فرم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين ورجد ماری ہے اگاڑنا لی نشانی ان کو لے پجی کہنے لگا یہ یو تے بند ہے بند ہے جادو ہے وجعلوا بها واستيقنتها أَنفُسُهُمْ ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين تبه ظلم اور کمانڈ کی وجہ تے انہاں تے نمکر گیا حالانکہ انہاں اپنا دل میں یقین ہو گیا تھو پھر تک لیو فساد کرن آلنگ و انجام کس ہو گو وَلَغَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين تعالى داود عليه السلام اور سلیمان علیہ السلام نے یقین علم عطا فرمایا تو تو انہاں دعا نے کیوں شکر ہے اللہ تعالیٰ کو جس نے انہا اپنا ایمان آلہ مجھ سارا بندہ اور فضیلت دیتی ہے ہونا پکھیر ہوا گی بولی سکھائی گئی ہے تو ہونا ہر ایک چیز عطا ہوئی ہے واقعی ہوتا ہے اس کو بڑو اس کو صاف صاف فضل ہے وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون تو سلیمان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 مشکل آگئے ہس پیا تو دعا کرن لگا جہے میرے ربا تو من توفیق عطا فرما جہ ہوں تیرا اس احسان و شکر ادا کروں جڑو تیں میرا ورد تو میرا ماں باپ ورکی ہے تو ہوں اسا نیک کم کروں جنہ تے تو خوش وے تو تو اپنی رحمت نال منا اپنا نیک بندہ میں شامل فرما لے وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين تو انہوں نے پکھیروں کی حاضری لی پھر فرمایا یا ہوں اسنا حلال ہی کر شوڑوں گو یا پھر وہ میرے سامنے اپنا عذر کی صاف صاف دلیل پیش کریں فَمَكَثَ غَيْرُ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطُ بِمَا لَمْ تُحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِيمٍ پھر کچھ چرتے بعد حدود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 اللہ ہی ہے جس تو سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ عظمت عرش وہ رب ہے قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا ہم دیکھ لیا جے تو سچ کے ہیں یا تو کور مارنا عالم چوئے اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون میری یہ چٹھی لے جا تو اسنا انہوں نے اگے سٹ دے پھر انہوں نے کونوں ہٹا تو دیکھ وہ کے جواب دیں قالت یا ایوہ الملأ انی القی الی کتاب کریم اس کارسلی نے کیوں میرے درباریوں میرے کوڑا ایک عزت علی چٹھی سٹی گئی ہے انہو من سلیمان وانہو إنه بسم الله الرحمن الرحيم وسلیمان علیہ السلام کی طرفوں ہیں تویہ ہے جے شروع اللہ تعالیٰ کا نام نال جڑو بے با مہربان مچھرے مالو ہے اللہ تعلو علی وقتونی مسلمین تم میرا مقابلہ ماں تکبر بالکل نہ کرو تو فرما بردار بن گئے میرے کو حاضر ہو جاؤ قالت يا أيها الملو افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون اس نے کیوں اے میری دربار گیو مقدمو تب منہ میرا اس معاملہ میں مشورہ دیو ہوں کسے معاملہ کو آخری فیصلو نہیں کرتی جچر توڑی جے تم میرا کولے موجود نہیں ہوتا قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين انہوں نے کیوں ہم بڑا زوراور ہاں، ور تب بڑا لڑا کہاں ور فیصلو تیرا اختیار میں ہے ہوں تو آپ دیکھ لیں تو کیا حکم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 میری مدد کرنی چاہیں سنو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے منہ دیتو ہو ہے وہ اس تو سر سے جڑو اس نے تونہ دیتو ہے بلکہ تم ہی اپنا توفوں پر پھنٹتا گا ارجع إليهم فلنأتینہم بجنود لا ضبل لهم بها ولنخرجنهم منها أدلة وهم صاغرون جا انہیں کولے واپس چلے ہو جا ہم انہ در اسی فوج لے گا مانگا جس کا مقابلہ گی انہ کولے طاقت نہیں ہو سیں تو ہم انہوں نے ذریل کر گئے وہ تو کٹ چھوڑاں گا تب بے عزت ہو گئے رہیں گا قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين سليمان عليه السلام نے فرمایا او میرا دربار جو سردارو تھارا بھی جو کوئی اسو ہے جڑو اس کو تخت میرا کول ہے لے آوے اس تو پہلا جب میرا کول ہے مسلمان ہو گیا آجیں قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين جنا بچوں ایک بڑا دیو نے کیوں ہوں اس نے تھارا کولے حاضر کر دیوں گو اس تو پہلا جتم اپنی مجلس سے اٹھیں تو یقین منو منا اس کی طاقت ہے نالے ہوں امانت دار بھی ہوں قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن ومن شكر فإنما يشكر لنفسه كفر فإن ربي غني كريم جس کو لگ کتاب وہ علم تو اس نے کیوں ہوں اس نا دھارا کو حاضر کر دیوں گو ساری گا پلکار پہلا پھر جس ویلے سلیمان علیہ السلام نے اس نے اپنے کولے رکھے وہ دیکھو انہوں نے فرمایا یو میرا رب وہ فضل ہے تانجے وہ میری ازمائش کرے جی ہوں شکر کروں یا نہ شکری کروں تو جڑو شکر کرے وہ یقین اپنی فائدہ واسطے شکر کرے تو جڑو نہ شکری کرے پھر بے شک میرو رب بے پرواہ ہے کرم کرنا لو ہے قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي يم تكون من الذين لا يهتدون سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس کا واسطہ اس کا تخت نہ کچھ اوپرو جو کر دیو ہم دیکھاں کہ اس نہ اس کو پتو لگے یا وہ ان لوکاں ان لوکاں میں ہو جائے جنہاں نہ پتو نہیں لگتو قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين پھر جس ویلے وہ آ گئی تو اس نے پوچھو گیو کیوں تھارو تخت اس طرح ہوا ہے اس نے کیوں اس طرح لگ گئے جی، یہ جو وہی ہے اور ہونا تے اس تو پہلا ہی علم ہو گیا تو ہم فرما بردار ہوں وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين تو اس نے ان توڑی ان چیزوں کی عبادت لے روکے ہوا تھو جنہ کی واہ اللہ تعالیٰ نہ چھوڑ گئے عبادت کرے ہوئے تھی بے شک وہ کافر لوگوں میں تھی قیل لها دخل الصف فلما رأته حسبته لجتا وکشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين اس نے کیوں کیوں جب محل میں چلو تو جس ویلے اس نے وہ دیکھو اس نے اس کا فرش نہ ڈنگو پانی سمجھو تو اس نے اپنی پنیاں وروں کپڑا تو اس نے اپنی پنیاں وروں کپڑوں افرا کر لیو سلیمان السلام نے فرمایا یو ایک محل ہے جڑو شیشہ نال وہ بول پئی ربا بے شک میں اپنے اوپر ظلم کی ہوئے تو ہوں سلیمان علیہ السلام کے نال اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن گئی ہوں جڑو سارا جہانہ وہ پالنہار ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ تو انہیں قوم آد در انہوں کا پائی حضرت صالح علیہ السلام رسول بنا گئے چلایا جے تم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو پھر وہ تدہی دو جماعت بن گئے آپس میں کرن لگ پیا قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون انہوں نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں تم نیکی کرن تے پہلا بدی وقت ہے کیوں کالا ہو رہے ہیں تم اللہ تعالیٰ کو بخشش کیوں نہیں منگتا تانجے تھارے اوپر رحم کی ہو جائے قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وہ بولیا ہم توڑوں تے تھارا سنگیاں نہ نہ سمجھاں صالح علیہ السلام نے فرمایا تھاری نوست اللہ تعالیٰ کی طرفوں ہیں بلکہ تم اسا لوگ ہیں جنہ کی ازمائش ہو رہی ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ بِسْعَةُ رَحْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُسْلِحُونَ تو شہر میں نو بندہ ایسا تھا کہ جڑا اس ملک میں فساد کرے میں تھا تو صدار واسطے کوئی کم نہیں کرے تھا قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون انہوں نے کیوں تم آپس میں اللہ تعالیٰ کی قسم کرو جی ہم رات کے وقت صالح علیہ السلام تو اس کا کارانہ پر حملوں کر دیں گا پھر ہم اس کا کہہ چھوڑوں گا جی ہم صالح علیہ السلام کا کار کی ہلاکت کی جگہ موجود ہی نہیں تھا تو ہم وقت کے ہی سچا يَشْعُرُونَ تو انہوں نے ایک چال چلی تو ہم نے بھی ایک خفیہ تدویر کی تو انہوں نے پتہ بھی نہیں لگو فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين پھر دیکھ لیو انہوں کی چال کو کسو پیڑوں انجام ہوگو انہوں نے وے تو انہوں کی قوم سارا ہی ملیا میٹ کر چڑیا سچی تین کا کار ہیں جڑا ان ظلم کی وجہ بجاتے اجاڑ پیاوائیں بے شک اس میں جان آلہ واسطہ بڑی نشانی ہے وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون تو انہیں انہاں لوکاں نجات دے دیتی جڑا ایمان لے آیا تھا تو وہ پرہیزگار تھا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ تو انہیں لوط علیہ السلام چلایا جس ویلے کہ انہوں نے اپنی قوم نہ کیوں تو کیوں تم اکھیں دیکھتا بدکاری کریں اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ کیوں تم نفسانی خواہشہ واسطے بیویاں نہ چھوڑ گئے مرد کو لے آویں بلکہ تم لوگ تے بڑا ہی جائل پونم پیاوائیں قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس سوئ ور کی قوم کو اس تو سوا اور کوئی جواب نہیں تھو کہ وہ لوگ آپس میں کہنے لگا کہ تم لوت علیہ السلام کو کار آلن اپنا گراں بچوں کٹ چھوڑو یہ لوگ بڑا ہی سچا بنے پھر ہم نے لوت علیہ السلام نہ تو انہوں کا کار آلانا نجات دے دیتی پر انہوں کی بیوی کہ وہ اس واسطے انہیں تیہ کر شوڑے تھو وہ پچھے رہن آلام ہوئے گی وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَقَرَا فَسَاءَ مَقَرُ الْمُنذَرِينَ تو انہیں انہوں پر خاص قسم کو بدل بنائے ہو جڑا لوگ ڈرائیا گیا تھا انہاں وریو کسو پیڑو بدل بریو قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو ساری صفت اللہ تعالیٰ کی ہیں تو اس کا چنیا ہوا ور سلام ہے کیوں اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہوں نے یہ لوگ شریک بنا رہے ہیں أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون کیوں اسمان تے زمین کس نے پیدا کیا تے کس نے دھارا واسطے اسمان تے پانی بھرایو پھر ہم نے اس پانی نال سونا سونا باغ پیدا کر دیتا تھارا بس کی گلت یا بھی نہیں تھی کہ تم اس کا بوٹا پیدا کر دیتا کیوں اللہ تعالیٰ نال کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے نہیں بلکہ یہ لوگ صدہ رستہ تھے کنی ہو رہے آئیں اَمَّن جَعْلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعْلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون تو کس نے زمین بسن کے قابل بنائی تو اس میں نہر چلا دیتی تو اس وقت پہاڑ بنا دیتا تو کس نے دو سمندروں کے بشکار بنو رکھ دیتو کیوں اللہ تعالیٰ نہ کوئی اور بھی معبود ہے نہیں بلکہ انما متا لوگ میں جڑا کچھ جانتا ہی نہیں أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا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 تئی ہے تو بو ہے نی کل تم فوری کی کون ہے جڑو مخلوق نہ پہلی واری پیدا کرے پھر وہ دوہری واری پیدا کرے وہ کون ہے جڑو تونا اسمان تے تے تے زمین روزی دے کیوں اللہ تعالیٰ نال کوئی اور بھی معبود ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو کہ جے تم سچائیں تاں اپنی دلیل پیش کرو